www.attableek.com, the reviver of Iman. کس کس طرح سے انہوں نے اپنے نبیوں کو پریشان کیا ان کی باتوں کو نہیں مانا انہیں تکلیف دی اس کی پوری فہرست جو ہے وہ چلی آ رہی ہے پیچھے سے وہی بیان ہو رہا ہے یہ بیان کرنے کی ضرورت اس لیے پڑی کہ مدینہ منورہ میں چونکہ یہود آباد تھے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اہل کتاب ہونے کے ناطے سے ہمیں بھی قرآن کریم ملا ہے ان کو بھی پہلے کتاب دی گئی تھی چلو ان کو سمجھائیں ان کو دین کی دعوت دیں زیادہ قریب ہے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ایک کمیونٹی ہال تھا وہاں تشریف لے گئے تھے بیت المدراس حضرات کو جمع کیا تھا اور جمع کرنے کے بعد پھر ان کو دین کی دعوت دی لیکن ان کا جواب کچھ زیادہ اچھا نہیں رہا مثبت جواب نہیں تھا منفی جواب تھا اس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صدمہ ہوا دکھ ہوا یہ اللہ تعالیٰ کا نظام ہے کہ لوگ نبی کو تکلیف پہنچاتے ہیں دکھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اطمینان کا سامان کرتے ہیں تسلی دیتے ہیں کہ آپ کو ایسی باتوں سے چی بجبی ہونے کی ضرورت نہیں ہے لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو دین قبول کریں گے جیسے کہ عبداللہ ابن السلام یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے انہوں نے سرکار کے مزید منورہ آتے ہی اپنی کتاب میں جو علامات آخری نبی کی بیان کی تھی وہ دیکھی جانچیں اور سرکار کے یہاں ایمان قبول کر لیا اور بہت مضبوط ایمان رہا آخر تک اور انہوں نے خواب دیکھا کہ بہت بڑا باغ ہے گارڈن ہے اور یہ باغ کے بیچ میں ایک بہت بڑا ستون ہے اور یہ ستون کے کے اوپر ایک بہت مضبوط کاڑا لگا ہوا ہے اور کوئی آ رہا ہے اور کہتا ہے کہ عبداللہ اس پر چڑھ جاؤ اور عبداللہ اللہ سلام اوپر چڑھتے چلے گئے یہاں تک کہ جب وہ کڑا آ گیا تو فرما اس کے اندر ہاتھ ڈال کر مضبوطی کے ساتھ اس کو پکڑ لو یہ خاصہ یہ خاص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کیا تو آپ نے فرمایا یہ باپ جو تھا یہ باپ اسلام ہے یہ عمود یعنی ستون جو ہے وہ ستون اسلام میں دین کا ستون ہے اور کڑے کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لینا یہ ہمیشہ کے لیے مرتے دم تک دین پر جمنے کی علامت تو عبداللہ ابن سلام کو مبارکباد پیش کی کہ آپ انشاءاللہ اس دین حق پر ہمیشہ مرتے دم تک قائم رہیں گے طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے وہاں پہلے سے ایک شخص تھا عبداللہ ابن ابئی ابن سلول اس کو سردار مانتے تھے لوگ بن بیٹھا تھا سردار کچھ لوگ اپنے طرف سے سمجھتے ہیں کہ ہم سردار میں بن جاتے ہیں بن بیٹھا تھا اور جب دماغ کے اندر یہ بھوسا آ گیا تھا کہ میں سردار ہوں تو اس کی سب نقل و حرکت اس کی باتیں بھی سب سرداری والی ہوتی تھی کتنے میں سرکار تشریف لائے سرکار تشریف لائے تو اور حضرت والوں کی پوری توجہ جو ہے وہ سرکار پر مبزول ہو گئی اور اس کا بھاؤ گھٹ گیا سیاسی لوگوں کو اپنا بھاؤ گھٹ یہ پسند نہیں ہے وہ کسی طرح سے پکچر میں رہنا چاہتے ہیں کسی طرح سے وہ فیلڈ میں رہنا چاہتے ہیں ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ ان کا نام اچھا یا برا آتا رہے اس کا تذکرہ ہوتا رہے ان کو ذکر میں رہنا ہے چرچا میں ان کو رہنا چاہیے کیونکہ یہی سمجھتے ہیں کہ اگر ہم چرچا سے گئے تو بالکل گئے اب اس نے دیکھا کہ میری طرف رجحان کم ہو رہا ہے سرکار ابھی ابھی آئے ہیں اور ان کا سکہ جم رہا ہے آئے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا تھا اپنے ساتھیوں کو بھی سمجھاتا تھا اسی نے نفاق کی داغ بیب ڈالی ہے اس نے بنیاد ڈالی ہے نفاق کی ایک مرتبہ ایک صحابی ہیں حضرت کے سردار ہیں ان کا نام تھا سعد ابن عبادہ ایمان لے آئے تھے وہ بیمار ہو گئے یہ بدرت سے پہلے کا وقت ہے اور بزرگ پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تو سواری میں جانتے ہیں کیا تھا گدھے پر گئے بڑا درجہ ہے سرکار کا مقام کتنا اونچا ہے لیکن یہ ہے کہ سواری جو ہے وہ گدھے کی کر رہے ہیں اصل میں نبی کی ذات میں آ جی تھی تو ان بہت ہوتی تھی اور وہاں عام رواج تھا گدھے کی سواری ورنہ پھر زیادہ تر اونٹ پر لوگ سواری کرتے تھے اونٹ وہاں کی ایک اچھی سواری مانی جاتی تھی عرب کی لمبی مسافت طے کر سکتا تھا اور بہت تیز رفتار کے ساتھ چلنے والی اگر کوئی سواری اس زمانے کی تھی تو گھوڑے اس سے زیادہ کوئی رفتار نہیں اتنی رفتار کے باوجود پوری دین پوری دنیا میں دین کو پہنچایا ہمارے جیسی تیز رفتار سواریاں ہوگی تو کیا کرتے ہو لوگ دین کو کہاں سے کہاں پہنچا دیتے اور اس کے لیے کتنا مر کہہ نہیں سکتے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت صاحب ابن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے جا رہی تو راستے میں عبداللہ ابن عبید ابید نے سلول کی چوپال پڑتی تھی جو ذرا ڈون ٹائپ کے لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے چیلے چاٹوں کو لے کر چوپالوں میں بیٹھتے ہیں اور دوسروں پر اپنی دھات جماتے ہیں یہ بھی بیٹھا تھا راستے کے کنارے پر ایک اس کی نکڑ تھی وہ نکڑ پر بیٹھ کر باتیں کر رہا تھا بجلی سارا ہی ہو رہی تھی اور اس کے چیلے چانٹے جو ہے وہ خامو اس کو چڑھا رہے تھے جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں سے گزر ہوا تو مدینے کے راستے کچے کچے راستوں پر سواری چلے گی تو غبار اڑے گا سرکار کا خیال تھا کہ چلو میں حضرت صاحب کی عیادت بھی کر لوں گا ساتھ کی یہ لوگ بیٹھے ہیں ان کو دین کی دعوت بھی دیتا جاؤں دو کام ہو جائیں اس ارادے سے آپ نے گدے کو ایک کنارے پر لگایا اور آپ مجلس میں تشریف لائے تو عبد اللہ نے ابئی نکلول میں پہلی بات تو یہ کہی کہ کہیلا تو علیہ نام تم ایسے وقت میں آئے ہماری مجلس چل رہی تھی پورا غبار غبار تمہاری سواری کی وجہ سے ہماری مجلس کے اندر پھیل گیا ایسا مت کیا کرو اچھا نہیں کیا تم نے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینا چاہتے تھے تو کہا اپنی جگہ پر دعوت دو ہمارے چوپال میں آ کر دعوت نہیں دینا تمہارا مرکز ہے وہاں دعوت دو یہ کوئی بات نہیں ہے کہ ہم اپنی باتیں کر رہے ہیں تم آ کر جو ہے اپنی دین کی دعوت دینے لگی ایک دو صاحب ہے انہوں نے کہا نا خوب دعوت دی تھی حضور ماشاء اللہ اتنی اچھی دعوت دے رہے ہیں آپ کوئی بری کام کی بات تھوڑی کر اتنی اچھی دعوت دین کی دعوت دے رہے ہیں جنت کی دعوت دے رہے ہیں آپ جہ کی دعوت دینا رق چک بڑھ گئی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ٹھنڈا کیا مجلس پر پھر سواری پر سوار ہو کر تشریف لے گئے تو طاقت واقعات اس طرح کے ہیں سرکار کو تکلیف پہنچانا اور ایزا رسانی انہوں نے مقصد بنا لیا تھا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنے نبی جو ان کی طرف بھیجے گئے تھے ان کو بھی نہیں چھوڑا ان پر بھی ان کا اعتماد نہیں رہا بھروسہ نہیں رہا تو اگر آپ پر بھروسہ نہیں کرتے آپ کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے اور آپ کو قبیلہ خاطر ہونے کی ضرورت بھی نہیں ہے خاطر جمع رکھیں اور تسلی رکھیں تو سرکار کو تسلی دینے کے لیے یہ بنی اسرائیل کی جو کماش ہے ان کے حالات ہیں ان کو بیان کر آج جو آیات پڑی گئی اس میں ایک تو انہوں نے خود کہا تھا کہ ہم کو کوئی احکام لا کے دیجیے ہمارا دین ہے آپ ہم کو دین کی دعوت دیتے ہیں تو جو دعوت آپ دے رہے ہیں اس کا کوئی دستور بنا دیجیے کوئی اصول بنا دیجیے اور یہ اصول بھی آپ کا بنایا ہوا نہ ہو اللہ کی طرف سے آئے آپ جائیے اور اللہ سے ہمارے لیے کتاب مانگیے جنہوں نے بہت زیادہ فورس کیا نہیں حضرت آپ کو جانا ہی پڑے گا اور جائیے اور ہمارے لیے جو ہے آپ کام ایک کتاب لائیے اشارے غیبی کے بعد حضرت موس السلام سلام سلام دور پر پہنچے چالیس روز کے قیام کے بعد کتاب لے گئے اور کہا کہ یہ جو تختیاں ہیں اس میں تمہیں احکام دیے گئے ہیں زبردست کی تختیاں کی اٹھا کر پہاڑ کے اوپر سے لائے نیچے کا حال جو تھا وہ پہلے بیان ہوا ہے بہت غصے میں آئے حضرت علیہ السلام تختیاں دور سے رکھتی تھی پھر غصہ ذرا پھر ہوا ٹھنڈا ہوا قوم کے سامنے یہ کمانڈمنٹس رکھے کہ یہ آپ کام تمہارے لیے لے کے آیا ہوں بہت آپ کام کرتے تھے لو کرو عمل اس لیے کرام کو زیادہ سوالات کرنے سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ بے وجہ سوالات مت کیا تھا اور صحابہ کرتے بھی نہیں تھے یہ جی، زیادہ سوالات کرتے تھے حضور کو تنگ کرنے کے لیے پریشان کرنے کے لیے ورنہ کہا گیا گرام تو چپ کے بیٹھے رہتے تھے خاموش بیٹھے رہتے سر جھکا کے بیٹھے رہتے تھے جہاں سرکار نے کچھ فرمانا شروع کیا تو ایک دم متوجہ کے ہوتے تھے یہ ادب تھا ان کا اب جب آپ کام لا کے دیے کتاب لا کے دی تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ یہ جو کتاب عملہ ہے اور یہ جو تختیاں ہے اس میں اللہ کا حکم ہے اور یہ اللہ کی طرف سے ہے اس کی کیا دلیل ہے اور ظاہری بات ہے کہ میں پھول پر گیا تھا تو وہاں تختیاں لے کے تمہارے سامنے نہیں گیا تھا نہ قلم لے کے گیا تھا نہ ایسی تحریر جو ہے وہ میں کر سکتا ہوں تم کو معلوم پھر اعتراض کرنے کی کیا ضرورت چند لوگ حج میں گئے اس میں کچھ نوجوان بھی تھے ایک بڑے نیا اب آخری دن جو ہے مکہ مکرمہ میں طواف کیا بڑے نیا سو گئے انہوں نے رات جا کے طواف کر دیا اور کہا کہ اب بڑے میاں اٹھے تو ذرا ان کو پریشان کرنے کے لیے چٹھیاں بنا لو اور سب چٹیاں یوں لکھو کہ ہم نے تمہارا حج قبول کر لیا اب بڑے میاں جاگے بھائی کہاں گئے تھے تم لوگ کہاں ہم لوگ طواف کے لیے گئے تھے اللہ کے بندے مجھے نہیں لے رہے کہ آپ وہاں سو رہے تھے ہم لوگ چلے گئے اور کہا آج تو ہم کو بڑا انعام ملا جیسے ہی ہم نے تو پورا کیا اوپر سے پرچیاں جو ہیں آ گئی اور پرچیوں کے اندر لکھا ہے کہ تمہارا بلکہ کل ہے بڑے میاں نے کہا دکھاؤ انہوں نے دکھائی پرچی نہ تو ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی اب یہ بہت پچھتا ہے کہ تم نے مجھے محروم کر دیا میں آئندہ سال آ سکوں گا کہ نہیں حج میں دوبارہ کر سکوں گا حج تم تو جوان ہو پھر بھی آؤ گے لیکن تم نے مجھے یہ مقبولیت کی جو چیٹھی ہے اس سے تم نے محروم کیا ہے لیکن کوئی بات نہیں میں بھی اللہ کو منا کے چھوڑوں گا میں بھی ضد کروں گا انہوں نے کہا کہ ہم لوگوں نے ضد کیا تھا ہم کو بھی ہمارے ایک دوست تھے وہ چندہ کرتے تھے وہ ایک بڑے مالدار کے یہاں گئے ان کی تعریف کی کہ اللہ نے آپ کو بہت دیا ہے اللہ کے راستے میں کچھ دیجیے لگائیے مدرسوں کے لیے تو انہوں نے گجراتی زبان میں کہا کہ میں تو رڑے ہی رڑنے اللہ کا مانگے رڑ بڑے لیتے تم بھی رڑتا نہیں ملے مائی بات حکم کماؤ بڑے میاں نے کہا میں بھی جاؤں گا روؤں گا مناؤں گا ضد کروں گا اللہ کے ساتھ میں بھی چٹھی لا کے رہوں گا تم کو دکھاؤں گا لا کے چٹھی رات کا کوئی حصہ باقی تھا گئے بڑے میاں تماف کیا اور بیت اللہ میں بیٹھ کے بہت روئے بہت روئے اور فرمایا کہ میں مر جاؤں گا میں دوسری دفعہ تیرے دربار میں آؤں گا کہ نہیں آؤں گا ایک زندگی میں حج کیا ہے اور میں جب تک چٹھی تیری طرف سے نہ مل جائے کہ حج قبول ہے وہاں تک جان نہیں اچھی بات ہے اتنا روئے اتنا روئے کہ اللہ تعالی کی طرف سے واقعی جو ہے پرچ آیا کہتے ہیں جہاں میزا رحمت ہے وہاں سے لہراتا ہوا ہے پرچا آیا اور سب لوگ دوڑے وہ پرچہ لینے کے لیے اس نے کہا خبردار پرچہ تم نے نہیں مانگا تھا میں نے مانگا تھا لہٰذا یہ میرا ہے کوئی نہ چھیڑے نام کے ساتھ اس پرچے کے اندر جو ہے اندھیرے میں بھی غروب چمک رہے ہیں اور لکھا ہے کہ اللہ نے تمہارے رج کو قبول کر لیا ہے تو بڑے خوش ہو گئے اور اس کی علامت یہ تھی کہ پرچے کو طرف بھی گھماتے تھے اور موڑتے تھے وہ عبارت سیدھی ہو جاتی تھی جیسے کہ ہمارے موبائل کے اندر جدھر بھی موبائل عبارت چلی جاتی تھی پہلے لوگ یہ نہیں مانتے تھے لیکن ہم ماننا پڑے گا روٹیشن کا نظام آگے ہے اب فرماتے ہیں کہ چٹھی انہوں نے جیل میں رکھی ایسی روشن چٹھی اور آئے دوستوں کے سامنے کہا اگر لو تم کہہ رہے تھے نا کہ تم نے چٹھی حاصل کی ہے کامیابی کی اللہ نے مجھے بھی دی ہے اب انہوں نے رونا شروع کیا کہ ہم نے مزاق کسی حقیقت میں تبدیل کر تو اللہ کے دین کا معاملہ تو ایسا ہے اللہ کی عطا کا معاملہ تو ایسا ہے تو حضرت موسال علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ کتاب میں کیوں بناؤں گا اور یہ جو احکام ہے میں اپنی اوپر اور اپنے دماغ سے ایسے احکام بنا ہی نہیں سکتا ہوں انہوں نے کہا لیکن ہم کو تو پھر بھی اطمینان چاہیے اطمینان کیسے ہوگا اب اطمینان کا ایک راستہ ہے کہ ہمارے جو سربراہ اور بڑے بڑے سمجھدار سرفیل جو ہیں ان کو لے کر پہاڑ پر جائیں اور وہاں اللہ تعالی کو ہم کھلم کھلا دیکھیں اور اللہ اعلان کروائیں کہ یہ کتاب میں نے اتاری ہے رونا اب یہ اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ اس کا دیدہ ہو جائے لیکن بندے اس کی کام نہیں کرتے ہیں بندوں میں استاب نہیں ہے کہ اللہ جل شاہ کا دیدار کر پائیں ان آنکھوں کے ساتھ ان حلقوں میں جو آنکھیں گھوم رہی ہیں اس دنیا کے اندر اللہ کا دیدار نہیں ہو سکتا خود حضرت موسا علیہ صلاح السلام نے دیدار کی تمنا کی تھی تو اللہ نے فرمایا تھا لڑ کر آئی نہیں دیکھ سکو گے مجھے کیونکہ تجلیات کی ہلکی سی ایک کرن کا لاکھواں حصہ وہ ڈال دیا گیا تھا دور کے سامنے والے پہاڑ پر تو پہاڑ جو ہے وہ ریزا ریزا ہو گیا ختم ہو گیا بالکل مٹ گیا لیکن مانا نہرو نے ایک اور باتی کی یہ پہاڑ خوش قسمت تھا اس کو جب پتا چلا کہ اللہ تعالی اپنے دیدار اور تجلی سے مجھے نوازنا چاہتے ہیں تو وہ کھل گیا اور اس نے کہا تجلی ہو اور میرے سینے میں آئے ہیں اس بنا پر اس کا کھلنا ہوا ہے ایک تو یہ کہا اب دیدار اللہ تعالیٰ کا ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ بحث ہے فرما جو مانتے ہیں جن کو یقین ہے کہ اللہ کا دیدار ہوگا لکھائے رب ہوگا من کان یرجو لکھا رب بھی صالحا ولا یشرک بعبادت رب احدا اور دیدار ہوگا کہ نہیں فرما ہوگا وجوہ یوم ایدن ناظرہ اپنے پروردگار کو دیکھیں گے اور تر و تازہ چہروں کے ساتھ دیکھیں گے جب دیدار ربانی ہوگا تو دیدار کی وجہ سے انسانوں کے حسن و جمال کے اندر اضافہ ہوا جب گھر جائیں گے تو کہیں گے کہ ارے آپ گئے تھے تو بالکل کیسا چہرہ لے کے گئے تھے لیکن آئے تو کتنا آپ کا چہرہ کھلا ہوا ہے فرمائیے دیدار ربانی کا نتیجہ ہوگا کہ انسان کے حسن میں بھی اضافہ ہو جائے بہت چلی تھی پہلے کہ بھائی اللہ لطیف ہیں ہوا کو دیکھ نہیں سکتے جنات کو دیکھ نہیں سکتے جنات بھی لطیف ہیں اور ہوا بھی لطیف ہے اور کثیف کے لیے لطیف کا دیکھنا مشکل ہے لطیف کے کیا مانا لطیف کے معنی ٹرانسپیرنٹ ہے ٹرانسپیرنسی اتنی ہے کہ نگاہیں آپ پار ہو جاتی ہیں لیکن یعنی نظر نہیں آتا اس پر جا کر کوئی سالڈ چیز ہو تو نکاح جمتی ہے لیکن اس میں نکاح جم نہیں سکتی اللہ کی ذات لطیف ہے اللہ کو لطیف اللہ کو لطیف خبیر تو مشکل ہے ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت شیبلی ان کے یہاں دو فریق آئے ایک فریق کہتا تھا کہ دیدار ہوگا اللہ کا قیامت کے دن آخرت میں سب سے بڑی چیز جو ہے احسن الحسنہ و زیادہ وہاں اس کو ذکر کیا ہے تو دیدار ہوگا دوسرے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ دیدار ممکن نہیں ہے ہم آپ کے پاس اس لیے آئے کہ آپ فیصلہ کریں حضرت شبیر سے کہا کہ آپ فیصلہ فرمائیے کہ دونوں فریق میں سے کون حق پر ہیں حضرت نے پوچھا کہ آپ لوگ کیا کہتے ہیں انہوں نے کہا ہم کو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دیدار سے ایمان والوں کو آخرت میں سرفراز فرمائیں گے اور یہ سب سے بڑی دولت ہوگی اور سب سے بڑی نعمت ہوگی وہ مزید کا میدان ہوگا جس کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے دیدار سے نوازیں گے سب بھی آتی دوسری پارٹی سے پوچھا کہ آپ کا کیا خیال ہے انہوں نے کہا دیدار نہیں ہوگا بھائی دیدار کا آپ کو شوق بھی ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے جواب دیا شوق تو ہوتا ہے لیکن ہو نہیں سکتا ہے تو اللہ والوں کے جواب بھی عجیب ہوتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ جو چیز ممکن نہیں ہوتی اس کا شوق ہوتا نہیں بحث تو امکان کی ہے نا یہ کہتے ہیں ممکن ہے اور تم کہتے ہیں شوق ہے لیکن دیکھ نہیں سکیں گے تو تمہاری بات سے ایسا پتا چلتا ہے کہ ممکن ہے کیونکہ شوق آدمی کو ایسی چیز کا ہوتا ہے جو ممکن ہوتی ہے جو چیز ممکن نہیں ہے اس کا شوق کوئی نہیں کوئی نہیں کرتا ہے مثال کے طور پر ہماری ناک سورین کے اوپر لگ جائے ہم کو ایسا شوق کبھی نہیں ہوا ہے کیونکہ یہ ممکن ہی نہیں ہے اس کا ہی نہیں تو اس کا شوق ہوتا بھی نہیں تو بات ثابت ہو گئی کہ ہوگا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قرآن کریم کے دلائل ہیں آپ کی جگہ لیکن حدیثوں میں دو حدیثیں بہت واضح ہیں دیدار کے بارے میں اس سے حدیث نہیں ہو سکتی یہ دونوں حدیثیں حضرت امام بخاری رحمت اللہ نے اپنی جامع میں نقل فرمائی اس لیے وہ لکھا کا حق جو حضور صبح میں دعائیں فرماتے تھے اٹھنے کے بعد الجنت حق والنار حق والنبیون حق محمد حق ولقاؤک حق اور تیرا دیدار ہوگا تیری لقاء ہوگی ملاقات ہوگی یہ بھی حق ہے یہ ایمان والے کے عقیدے کے اندر ہے اہل سنت والجماعت کے عقیدوں کے اندر یہ بات ہے ایک رات جو ہے چاند چمک رہا تھا چودھویں کا چودھری کا جو چاند ہے اس کو بدر کامل کہتے ہیں وہ مکمل چمکتا ہے مکمل نکلتی ہے وہ ٹکیا گولڈن پلیٹ کی پڑا ہوتا ہے اور سرکار کا دستور یہ تھا کہ بیٹھے ہیں تو کوئی کام کی بات کوئی دین کی بات جو ہے وہ صحابہ گئے کو سنا دیں تو جب چاند نکلا تو سرکار نے فرمایا چاند کو دیکھتے ہو دیکھ رہے ہیں اچھا سب لوگ برابر دیکھ رہے ہیں جی بالکل کوئی ہجوم ہو رہا ہے کوئی مارک ماری ہو رہی ہے تینڈولکر تینڈولکر کو دیکھنے کے لیے کتنے لوگ مر جاتے ہیں وہ اس پر سوار ہو گیا اس کے اوپر کیچڑ چڑھ کے گیا اس کے اوپر کے چھلکے مارے گئے یہ سب دنیا میں کسی کو دیکھنے کے لیے ہوتا لیکن چاند کو دیکھنے میں کوئی ہجوم ہے ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے ہر آدمی اپنے ٹیرس میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے جھروکے میں بیٹھ کے دیکھ رہا ہے گھر میں سے دیکھ رہا ہے کوئی ہجوم نہیں ہوتا کروڑ ہاں کروڑ لوگ دیکھتے ہیں کیونکہ یہ بھی ہے کہ اعتراض تھا کہ بھائی ایک اللہ تعالیٰ ہیں اور دیکھنے والے اربوں خربوں ہیں تو کیسے دیکھیں گے کتنا ہجوم ہو جائے گا سرکار نے منٹوں میں سمجھایا کہ چاند کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں کوئی ہجوم نہیں ہوتا اللہ کو دیکھیں گے کوئی ہجوم نہیں ہوگا ایک دلیل تو یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری دلیل حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آتا کی کہ جب سورج روشن ہوتا ہے ہر ایک آدمی کو یہ یقین آتا ہے کہ سورج ہے اور اس کا وجود ہے یہ بات الگ ہے کہ جب اس کی تیزی بڑھ جاتی ہے تو اس کے انوار جو ہے اس کو دیکھنے سے خود ہجاب بن جاتا تو کبھی کبھی دیدار آفتاب کے اندر جو حجاب بنتا ہے جو ہائٹ بنتا ہے وہ خود اس کی کرنیں اور اس کی روشنی ہے اس طرح ہم تالا شاہ کا رنگ لگی ہے کہ خود اس کے انوار اور اس کی تجربیات کے پیچھے وہ جو ہے مفتی ہے اور پوشیدہ ہے تو فرماتے ہم تاب جیسے دیکھا جاتا ہے اور کوئی ہجوم نہیں ہوتا اس طرح دیدار ربانی ایمان والا کو ہوگا یہ اہل سنت وال جماعت کا عقیدہ ہے لیکن وہاں اللہ آنکھیں اور دیں گے وہاں دیکھنے کی طاقت دیکھنے کی طاقت دیکھنے کی صلاحیت اللہ تعالیٰ پیدا کر رہی ہے وہاں دیکھے گا اور دنیا میں وہ آنکھیں نہیں ہیں ہمارے پاس وہ انسان نہیں ہے جو ادراک کر سکے اس کا وہ سب کو دیکھتے ہیں لیکن اس کو کوئی نہیں دیکھ سکتا لیکن جب رب کائنات کے بزرگ کھڑے ہوں گے جب آخرت میں پہنچیں گے تو وہاں دیدار ہوگا اپنے عقیدوں میں اس عقیدے کو جوڑنا ہے اور یاد رکھو کہ عقیدوں کی صحت پر جو ہے ایمان کی صحت قدر ہے جتنا عقیدہ صحیح ہوگا اتنا ایمان جو آئے گا وہ صحیح ہوگا اور جتنا عقیدہ کمزور اور گڑبڑی ہوگا اتنا ایمان کے اندر ذوق اور امتحان ہوگا لیے ہر چیز میں یقین انتہائی طور پر پختہ جنت تو حق ہے جہنم تو حق ہے قیامت کا واقع ہونا حق ہے شک کا نام نہیں ہے یقین کا نام ہے ایمان شک نہیں ہونا چاہیے یقین ہونا چاہیے کہ یہی ہونا ہے جو اللہ نے فرمایا وہی ہوگا جو سرکار نے فرمایا ہے جب انہوں نے ایسی ڈیمانڈ کر دی کہ ہم کو اللہ تعالیٰ خود جلوہ گر ہو جائیں اور یوں کہیں کہ میری موسا کو کتاب دی ہوئی ماننی پڑے گی تم کو تو ہم مان لیں گے یہ ان کی جو خواہش تھی یہ بے سکی تھی بدتمیزی تھی نبی کے ساتھ توہین تھی کہ خود مانگی تھی کتاب اتنی محنت سے لا کر دی اور دینے کے بعد بجائے اس کے شکریہ بجا لاتے انہوں نے ناقدری کر کے اوپر سے ایسی ڈیمانڈ کر دی اور ماں جتنے لوگ وہاں گئے تھے سب کے اوپر موت تاری کر دی یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گرج آئی پہاڑ پر ایک راشا اور ایک گرج آئی اور یہ سب گھر سے گرے گئے ہو گئے یوں تو انسان اپنی بہت طاقتوں کا ظہور اور طاقتوں کا چرچا کرتا ہے کہ یوں طاقت والا ہوں اتنے من کا لوہا اڑا دیا اتنا ہوائی جہاز چلا دیا اتنی بڑی بڑی چیزیں بنائی یہ ہے لیکن کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ناخن کے کنارے پر اگر چمڑی ابڑ جاتی ہے تو آن آن کرتے ہوئے اس کو نہیں ہے سوج جاتا ہے انگوٹھا انگلی سوج جاتی ہے ہائے ہائے کرتا ہے علاج کرتا ہے دکھی ہوتا ہے کمزوری کا عالم یہ ہے کہ ایک چھوٹی سی چمڑی کا نکلنا برداشت نہیں ہے اور دوسری طرف دعوی یہ ہے کہ میں آسمان پر جاؤں گا میں ستاروں پر کمن ڈالوں گا میں وہاں جاؤں گا میں چاند پر جاؤں گا لیکن دوسری طرف کمزوری کا انسان کی عالم یہ ہے تو جھٹکا جو لگا جو گرج آئی زمین پر بے ہوش ہو کر کے گئے گئی اور قرآن کریم تو یہاں یہ کہہ رہا ہے کہ مر گئے اب بے ہوشی بھی موت کی طرح ہوتی ہے جیسے نیم جو ہے وہ بھی موت کی بہن ہے آدمی رات کو سوچتا ہے اس کے پڑوس میں سے کون گزرا کیا کیا گزرا سام گزرا بچھو گزرا اس کو کچھ پتا نہیں چلتا بے خبر ہوتا ہے وہ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ایک حیات جو لے لی ہوتی ہے صبح ہوتے ہوتے وہ حیات اس کے اندر دوبارہ لوٹاتے ہیں حیات جسمیاں کہتے ہیں وہ حیات جسمیاں دوبارہ لوٹا دیتے ہیں اور حیات روحانیاں جو ہے وہ جب لے لیتے ہیں تو حیات ختم ہو جاتی ہے وہ روح جب نکال دی جاتی ہے تو حیات کا تصور ختم ہو جاتا ہے اور جسم میں خاص قسم کی طاقت ہے اللہ وہ لے لیتے ہیں تو انسان کے پاس گنوٹگی اور نیند داری ہوتی ہے جب وہ لوٹاتے ہیں تو دوبارہ انسان ہو جاتا ہے تو یوں کہو کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے اس کو موت کے ساتھ تعمیر کیا یا یہ ہے اللہ تعالی کی قدرت میں کہ یقینا ان کو مار دیا اور حضرت موسا علیہ السلام السلام نے کہا کہ آئی آپ کو اب میں وہاں سے منتخب کر کے ان کے ستر آدمیوں کو یا چالیس آدمیوں کو یہاں لایا اور ان کو وہاں کہہ کے لایا کہ ان کو میں دکھا کے لاتا ہوں اس میں یہ مر گئے میں خالی ہاتھ جاؤں گا تو لوگ یہ کہیں گے کہ یہ لے انہوں نے مار ڈالا یہ نہیں سوچیں گے کہ چالیس آدمیوں کو ایک آدمی کیسے مار تو یہ پھر کریں گے پھر الزام لگائیں گے ان کو دوبارہ جو ہے زندگی دے دے یہ بے خوشی ان کی ختم ہو جائے ان کو حیات نو فرما دے ان کو دوبارہ زندگی دے دے سب بڑے دے گا چاہتا تو تمہاری زندگی لوٹا کر نہیں ایسے بہت سے واقعات ہوئے ہیں کہ مردہ دوبارہ زندہ ہوا اور سے تو زندہ رہا اللہ والوں کی دعاؤں سے بھی یہ اثر ہوا ہے سرکار کے زمانے میں بھی ایسے واقعات پیش آئے ہیں شاد اور نادر کے درجے میں ہے لیکن اللہ کی قدرت میں ہے مردوں کو زندہ کرنا موت کے بعد دوبارہ جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ یہ موجودہ رہا ہے کہ قبر پر لاش دیتے تھے تو قبر سے مردہ جو ہے وہ مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو جاتا تھا اس سے سوال جواب کرتے تھے یہ موجودہ عطا کیا تھا اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہاں حضرت موسا علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ تیرے قبضے قدرت میں ہے حیات کا دینا موت کا دینا لہذا دوبارہ ان کو زندگی دے دیجیے ورنہ یہ قوم جو ہے مجھے جینے نہیں دے گی جاؤں گا تو پہلے جواب مانگے گی پہلے لے کے لاتے کیا جواب دوں گا ان کو لے رہے تھے وہ کہاں ہیں میں کہوں گا کہ انہوں نے ایسی وہاں کی مر گئی معلوم نہیں کیا کیا میرے اوپر الزام لگائیں گے بڑی ملزم قوم ہے اور بڑے الزام تراشنے والے لوگ ہیں سرکار کو بتایا جاتا ہے کہ ایسے الزام نبیوں کو چھوڑتے نہیں ہیں ہر طرح سے شکنجے میں رکھتے ہیں ہر طرح سے پریشان کرتے ہیں تو آپ کو اگر پریشان کرنے کا آپ تسلی رکھیں حفاظت ہماری طرف سے ہوگی آپ روز پر کام کرنے پھر تمہاری موت کے بعد کتاب انہیں کو کیا جا رہا ہے کہ پھر تمہاری موت کے بعد اگر سے یہاں بنی اسرائیل جن کے سامنے یہ بات کہی جا رہی ہے یہ تو پھر نہیں اس زمانے میں وہ تو ان کی عمر میں ماضیہ میں ان کے پورکھوں کے اندر یہ واقعہ تو پیش آیا تھا لیکن چونکہ یہ بھی اس کے مقیم تو تھے منظر تو تھے اس بنا پر انہیں کو جو ہے ایڈریس کر رہے ہیں خطاب کو رہے ہیں حالانکہ مخاطب تو وہ کیوں تم کو دوبارہ خیال دی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ جو جو کتاب ملی تم کو انعامات سے اللہ نے نوازا اس کا تم نے شکر بجا لانا آ جائے کم سے کم تم شکر گزار بن جاؤ نہ شکریہ نہ قدریاں چھوڑو نہ قدریوں پر نعمتیں چھنتی اور شکر پر اللہ نعمتیں دیتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ تم شکر گزار بنو تمہارے مزاج میں شکر کے اللہ مر گئے گئے تھے تھے ختم ہو بے ہوشی آ گئی تھی غلط ڈیمانڈ کیا تھا ہم نے لیکن کام کر دیا تو نے دوبارہ زندگی بھی دے دی ہماری بدتمیزیوں کو اور ہماری بد اخلاقیوں کو اور ہماری نافرمانیوں کو تو نے معاف کر دیا اور اللہ کو کرتے ہیں بندوں کتنی نافرمانی کرتے ہیں کتنی دخلتوں سے کام لیتے ہیں لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ تمام غفلتوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور اپنے فضل سے نوازتے جاتے ہیں اور نعمتیں دیتے جاتے ہیں آپ کا کام تھا کہ وہ اللہ کے حکموں کی پیروی کرتی وہ چیزیں دیکھتی جن کو دیکھنا ہے ان چیزوں سے بچتی جس سے بچنے کو کہا گیا ہے لیکن اس کا خلاف آنکھوں کا استعمال ہوتا ہے لیکن اللہ ہم سے چھین نہیں لیتے دیتے جاتے ہیں تاکہ یہ نعمت نافرمانی کے باوجود مل رہی ہے اس کے شکر گزار بن جائیں یہ حال کانوں کا ہے یہ حال زبان کا ہے یہ حال پورے جسم کا ہے کہ جسم کا ہر بال جسم کا ہر حصہ یہ در حقیقت ہر وقت اللہ کی نعمتوں سے پوری طرح سرفراز ہے اور پوری طرح سے دبے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے احسانات کے تلے لیکن اس کے باوجود بندے جو ہیں وہ ان کی موقع موقع سے نافرمانیاں نا شکریہ اور عدولیاں ختم نہیں ہوتی وہ قرض ہے اللہ کا کہ اللہ تعالیٰ باوجود اس کے کہ اتنی نافرمانیاں کریں لیکن پھر بھی اللہ نوازتے جاتے ہیں اور اللہ نے قرآن میں اعلان کیا کم کرتے ہیں جو اللہ کا شکر وجال ہیں وہ قریب من عبادی شکور بہت کم بندے ہیں اللہ کے جو اللہ کا شکر بجا لاتے ہوں تو گویا چاہا جا رہا ہے کہ اللہ کی ہر نعمت کا شکر جو ہے بجا لایا جائے اسرائیل سے کہا جا رہا ہے تم نبیوں والی امت رہی نبیوں کو تم نے اتنا پریشان کیا اب تمہارے پاس آخری نبی آئے ہیں تم خود کہتے تھے کہ آخری نبی کے ساتھ مل کر ہم نبینے کے اور فضرت والوں کے ساتھ رہیں گے لیکن اور طرف خبرج والے تو ہی مان لیا ہے اور جن کو لانا تھا نے تمہیں تم نے نہیں مانا وہی ناشکریوں کا اور وہی حکم کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا سرکار کو تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ تمام نافرمانیوں کی ہوائیں جو چل رہی ہیں اور یہ چاروں طرف سے جو شکوے شکایتیں اور روزانہ آپ کے دین کے خلاف جو پلاننگ چل رہی ہے اس کے باوجود یہ رہے گا یہ روشنی ہمیشہ جاری رہے گی اور مکے والے چاہتے تھے کہ سمٹ کر مکے سے باہر نبی کی آواز نہ جائے تو اللہ نے پوری کائنات میں سرکار کی آواز کو پہنچایا ہے اب جب کہ حالات اس سے بھی زیادہ سنگین ہمارے سامنے آ رہے ہیں اس وقت قرآن کریم کے یہ اسباب ہمارے سامنے ہونے چاہیے اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک بہترین دین عطا فرمایا ہے جس کی حفاظت کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہے ہماری حفاظت اس میں ہے کہ ہم دین کے پیور بن جائیں اس کے عاشق بن جائیں اس کے احکام پر عمل کرنے والے بن جائیں اور اس کے دائی بن جائیں اور اخلاق کے دائی بنے تب جا کر کے انشاءاللہ کامیابی کی ضمانت جو ملی ہوئی ہے ہمیں وہ اللہ تعالیٰ پوری فرمائیں گے اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی دیں ہمارے مولانا الیاس صاحب اور مولانا صالح صاحب قریب میں اتحاد ہے کلام وہاں ان کے والد صاحب رہا کرتے تھے بڑے نیک لوگوں میں سے تھے علماء سے بڑی محبت رکھتے تھے ان کا انتقال ہو گیا ان کے لیے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کے انتخاب کی مقصد فرمائے اور کروٹ کروٹ سکون چین نصیب فرمائے اور ان کی اولاد کو صبر جمیل اور اس پر اجر جزیل عطا فرمائے الزام الطاف لائٹ والے بالکل تندرست آدمی اور ناخن میں بھی بیماری نہیں تھی لیکن اچانک جو ہے اللہ کے یہاں سے بلاو آیا وقت آ گیا اور دنیا سے تشریف دے دے اور ان کے لیے بھی مغفرت کے واسطے دعا کی جائے اللہ تعالیٰ قوم کی بے انتہا مغفرت فرمائے عائشہ محمد علی میں ان کے لیے شفا کے واسطے دعا کی جائے جامعہ حسینیہ میں طالب علم محمد توصیف جو ہمارے ایک مدرسے اشرفیہ کے عالم تھے مولانا عاصف صاحب ان کے صاحبزادے تھے جامعہ حسینیہ میں زیر تعلیم تھے وہ اچانک اپنے دادا جان کو دیکھنے کے لیے پہنچے اور بہت مشکل سے ہمارے صاحب نے وہاں اجازت دی کہ امتحان کا زمانہ ہے کہاں جا رہے ہیں اور بچہ ایسا تھا بھی نہیں کہ وہ غفلت کرے امتحان کے زمانے میں تو وہ وہاں گئے تھے اور والد صاحب کو یعنی دادا جان کو لے کر اسپتال گئے تھے رقشے میں واپسی کے اندر جو ہے ٹرک سے ٹکر ہو گئی تو وہ بچہ بھی جو ہے شہید ہو گیا اور ان کے دادا جان جو ہے وہ بھی انتقال کر گئے یہ مولانا آصف صاحب چاندو بیسوا کے رہنے والے ہیں ان کے بیٹے تھے جن کا انتقال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 من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر الاسلام والمسلمين اللهم ايد الاسلام والمسلمين اللهم ثبت الاسلام والمسلمين اللهم ثبت اقدام المؤمنين وزلزل اقدام الكافرين وانزل بهم باسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم اشف عذابنا واسقامنا اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين اللهم اغفر لهم وارحمهم وسكنهم في الجنة اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنة اللهم اغفر لهم مغفرة تامة وارحمهم رحمة عامة اللهم ہمارے گناہوں وارحمهم معاف فرما أن تنگیوں سے درگزر فرما نفل اور کرم شامل حال فرما رحم کے اور کرم کے فیصلے فرما اے اللہ العالمین جب ایمان ہیں انہیں شکایت کاملہ عطا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما جو مقروض ہیں غیر کے قرضوں کے پورا ہونے کی سبھی پیدا فرما جو الجھنوں میں گرفتار ہیں ان کی الجھنیں دور فرما اے اللہ ہمیں دین کی فہم نصیب فرما اے اللہ کام پر عمل درآمد نصیب فرما اے اللہ فہم قرآنی عطا فرما اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت سے سرشار فرما اللہ نمازوں کا عاشق بنا اللہ ذاکرانہ اور شاکرانہ زندگی عطا فرما اللہ غفلت والی زندگی سے ہماری یہ پوری امت کی حفاظت فرما عالمی پیمانے پر جو پریشان کن حالات مسلمانوں کے چل رہے ہیں ان تمام حالات کو ختم کرنا سازگار حالات کو سازگار ظلم و ستم کے سلسلے کو ختم کرنا گناہوں کی وجہ سے ہماری گرفت نہ فرماؤ اللہ ہماری کمزوری کی رعایت فرماؤ کرم کی جیت دے دے مغفرت کے فیصلے فرما دے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جا ہمیں اپنا بندہ بنا دے جو مرحومی مرحومات دنیا سے گئے جنت میں آیا اور بالا مقامات رہا فرماؤ پورے مجلے کی مفرت فرماؤ امت کے ایک ایک فرد کی مفرت فرماؤ اور قرآن اپنے فضل کر ابھی کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم کے تو فیل منظور فرماؤ بے رحمت بھی گیا ہمارا Thank Thank you. مشاہد کی طرف سے یہ ایک طرح کا کورس ہے جیسے ایک بیمار ہوتا ہے تو اس کو ایک کورس دیا جاتا ہے کہ بھائی یہ گولی اس وقت لیجیے وہ گولی اس وقت لیجیے تو ایک طرح کا روحانی علاج ہے یہ تعداد میں اور اعداد اور شمار میں بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی مصلحتیں ہمارے بزرگوں کو سمجھائی لیے وہ اس طرح سے عادت اور شمار دیتے ہیں ورنہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ پرانے کریم میں تو ذکر کثیر کو کہا ہے لیکن یہ تعداد کے کم سے کم اتنا کر لیں زیادہ کی کوئی تعداد نہیں ذکر کثیر جتنا کر سکے کریں تو تھوڑی دیر کے لیے ہم جو ہے ایک تصویر کا ذکر کریں گے انشاءاللہ اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کریں گے مراقبات کئی ہیں عام مراقبہ ہم لوگ جو یہاں کرتے ہیں وہ سارا سا مراقبہ ہوتا ہے وہ اللہ کی رحمت میں انتظار اور دھیان میں رہنے کا جو ہے وہ ہوتا ہے ہمیں ہر وقت اللہ کا دھیان ہونا چاہیے اللہ کا دھیان نہ ہونا انسان کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور اللہ کے دھیان کا ہونا انسان کو نیکیوں کی طرف لے جاتا ہے اللہ کا دھیان ہوتا ہے تو آدمی کو گناہوں سے بچاؤ ہو جاتا ہے اسے خیال آتا ہے کہ میرا رب دیکھ رہا ہے میرے اللہ دیکھ رہے ہیں تو بھائی آدمی کوئی بڑا آدمی اس کو دیکھ رہا ہو غلط حرکت کرنے سے بچتا ہے ظاہری بات ہے کہ یہ جب نصیب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت ہمیں دیکھ رہے گناہ سے بچنے کا یہی راستہ ہے کہ اکثر پوچھتے ہیں کہ بھائی گناہ سے ہم بچ نہیں پا رہے ہیں تو کیسے بچے ہم گناہ سے کہ یہ سوچو کہ اللہ دیکھ رہے ہیں اور جو گناہ میں کر رہا ہوں اس کی سزا دینے پر اللہ قادر ہے اور ہو سکتا ہے کہ ادھر گناہ کروں ادھر سزا دے دے لیکن اللہ تعالی مہلت دیتے ہیں ڈھیل دیتے ہیں اور تیسرا یہ خیال رکھنا چاہیے کہ مجھے اللہ کو جواب دینا ہے کھڑے ہونا ہے اس کے سامنے اور وہ مجھے سوال کریں گے تو میں کیا جواب دوں گا یہ خیال اور یہ دھیان جب رہے گا تین چیزوں کا تو اس کے نتیجے میں ان شاء اللہ گناہوں سے بچنا آسان ہو جائے گا اللہ تعالیٰ گناہوں سے ہماری حفاظت فرمائیں گے آج دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے ایک طرف آدمی گناہوں سے بچ بھی جائے دوسری طرف آدمی جو ہے ہمارے صالحہ کر رہا ہو اور نیتیاں جو ہے بڑھا رہا ہو اپنے عمل نامے میں چیزوں کی ضرورت اور سوا موجود حقیقی کوئی نہیں کوئی نہیں اب تو بس میں آ کے گردے میرا Allah. کام اللہ کی یاد ہے علی یارو یہ دنیا دار پانی ہے توظیمنا بها بها الحاجات من جمی بنا بها منجمین الفا نہ سبرج منافق آپ سرمایا اپنی جمیل خیرات کے خیرات کے بعد المما کے نکالا کل شہین سبھی اللہم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں دو سبلا وانتظر جائے فضل اسلام لگے درشے جائے نتیسی و کل عصیب علیہ کے رسید شدیل یا لنا کل سابی بحربت سید جبار سحی اللہم اشکی علیہ لنا و اسلامنا اللہم اشکی رضانا و بغل المسلمین و حمدانا و بغل المسلمین اللہم ان قلوبنا و نواصینا و جوارحنا بیدی لنکل اے اے اللہ اللہ ہمارے کو کرو ہماری سے قبول فرما اے اللہ اپنا فضل فرما فرما اے اے اللہ اللہ اللہ کرم کا معاملہ بہت بڑے مجرم ہیں اور اقراری پاپی ہیں اور اللہ گناہ گار ہیں اور اللہ کار ہے پھر بھی کوئی نفتوں کے دے اللہ پھر میں تیری مغفرتوں کے طلبگار دے اللہ ہمیں محروم نہ فرما کرم کی بھیڑ دے دو اللہ تو نے دے دیا کہ تیری شان میں کمی نہیں آئے گی ہم جو کم کی بگڑی بن جائے گی اللہ ہماری بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کی بگڑی بنا دے اللہ پوری امت کے حال پر ہم فرما دے اللہ کرم کی بھیڑ دے دے اللہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری پکڑ نہ فرما ہماری نادانیوں کی وجہ سے ہماری نسلوں کو محروم نہ فرما اللہ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما لے ہم سب کو دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے لوں عالمین مرتے سب تک اس کام کے لیے ہمیں قبول فرما لے اللہ ذاکرانہ زندگی نصیب کرنا اللہ لسان ذاکر عطا کرنا اللہ کل پہ عطا فرما کرنا جسم تیرے کام پر عامل عطا کرنا اللہ العالمین ہمارے دلوں کے بیمار دور کرنا اللہ ظاہر اور باطن کی اصلاح نور معرفت سے ہمارے بزرگ کو منور کرنا اللہ ہمارے دلوں کو جاری کرنا اللہ تیری یاد سے ہمارے دلوں کو اور ہماری زبانوں کو سرشار والی زندگی سے حفاظت فرما معافیات سے دور فرما دے نیکیوں کے قریب کروا دے نیکیوں کی محبت ہمارے دلوں میں جادوگین کروا دے اللہ تو ہم سے راضی اور خوش ہو جائے ہمیں اپنا بدلا بنا دے اللہ ماضی قریب میں جتنے بھی مرحوم دنیا سے اللہ سب کی محبت کرنا جنت سے ہمارا بنا مقامات ادا کر فرما جو بیمار ہیں انہیں شفا کاملا ادا فرما جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما اللہ گھریلو پریشانیاں دور فرما اللہ دیبری پریشانیاں دور فرما اللہ جن جن حضرات کے دعاؤں کے واسطے کہا ہے اللہ ان کی تمام مرادوں کو پورا فرما غیر حاجت براری کی شکلیں پیدا فرما اللہ پورے بڑھنے کی فرما امت کے عہدے پڑھنے کی فرما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدا زندگی کے ہر شعبے میں نصیب فرما سون رسول محبت رسول اور اس کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نبی فرما اے اللہ جب تک دل رکھے ایمان پر زندہ رکھے اور اللہ جب دنیا سے جانے کو بات کرو تو اللہ کی باتوں کے ایمان ہی ادا کرنا چاہیے اس نے خاتمہ دیجیے اللہ سے خاتمہ سے بچا دیجیے اللہ آنے والے دنوں کی قدر نصیب فرما آنے والے مہینوں کی قدر عطا فرما اللہ خیر اور آفیت کے ساتھ ہمیں وہاں تک پہنچا دے اللہ آفیت کے ساتھ عبادات کے لیے ہمیں قبول اور منظور کروا دے اللہ العالمین عالم اسلام پر جو حالات میں اپنے قدلوں کے قدم کروا دے شام میں اور فلسطین میں جو ناگرتا کے حالات اور مظالم کا ایک لمبا سلسلہ اللہ العالمین یہ سلسلے کو ختم کرتا دے مظلومات کی نصرت کروا دے تعلیموں کی سرکوبی کروا دے اللہ ہم کو سب کو ہدایت والی زندگی ادا کرنا رات رات والی زندگی ادا کرنا اللہ پتا اخلاقیاں ہم سے قدر فرما دے ہمیں پاک بنا دے گیا ان شاء اللہ سگنا پورا